حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا یعنی وہ حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو پاؤں دھوئے جب حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لوگ پاؤں دھونے کا ذکر کرتے ہیں مجھے تو قرآن مجید میں صرف مسے کا ذکر ملتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو اٹھاون